حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے جنت کے بادشاہ نہ بتاؤں ہر ضعیف آدمی کمزور سمجھا جانے والا یعنی لوگ اسے کمزور سمجھے اور کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہ کرے دو پرانے کپڑوں میں بلبوس لیکن اللہ کے ہاں اتنا بلند مقام ہے کہ اگر اللہ کے نام سے قسم کھا لے تو وہ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پندرہ